سہانی سب میں ٹھنڈک جگر کی کلیا کلی آوائے کد کی ہے خوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی ہے خوبتی ہوئی نظر میں ادا کس سہر کی چبھ جگر میں صدا کس گجر کی ہے چبھتی ہوئی جگر میں صدا کس گجر کی ہے ڈالے ہری ہری گے تو بالے بھری ہری ہری تو پانے بھری بھری کشتے عمل پری یہ بارش کدھر کی کشتے عمل پری یہ ادھر کی ہے ہم چائے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے ہم چائے اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سوپا ہوتا کو یہ عظمت کس سفر کی گئے سوپا خدا کو کی عظمت ہاں کس سفر کی ہے کلیاں کھلے دلوں کر اور آج وہ ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی گئے ہم پر نثار ہے یہ ارادت کدھر کی لک جبھی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے کالک جبھی کی سجدائے در سے چھڑاؤ گے مجھ کو بلے چلو یہ حجر کی ہے مجھ کو ملے چلو یہ تمنا کی ہے ڈوبا ہوا شوق میں زمزم اور آنکھ سے ڈوبا ہوا گے شوق میں زمزم اور آنکھ سے جھالے برس رہے جھالے برس رگے ہیں یہ حسرت کدھر کی ہے برس رگے ہیں یہ کی تر کی ہے برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں نثار برسا کے جانے والوں پر گوہر کرو نس پر سا کے جانے والوں پر گوہر کرو نسا ابرے کرم سے عرض یہ میزا رزل کی و کرم سے نظر کی ہے شوق کھولے ہیں جن کے لیے ہتی شوق شو کھولے گئے جن کے ہدی وہ دے غافل ذرا تو جا ہے مدیلا میں کاف ذرا تو چش موسر کی ہے او پاؤ رکھنے والے یہ جا چش موسر کی ہے پارو قدم دم ہے جان نو بارو قدم قدم پہ کے ہر دم ہے جان نو یہ راگ جا فضا میرے مولا کے در کی ہے یہ راگ ہے جا پیسا میرے مالا گھڑیا گنی نیگ پر سو کی یہ شبھ گھڑی پھرے گھڑیا گنی گئے پر سو کی یہ شبھ گھڑی پھرے گھڑیاں گنی پر سو کی ہے گھڑی پھر مر مر کے پھر سل میرے سینے سے سر کی ہے مر مر کے پھر سل میرے سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم پر یہ خاک پا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پا حسرت ملائی کا کو جہاں بس سر کی ہے اصرت کا کو جہاں بس سر کی ہے مہراج کا سما ہے کہاں پوچ سائرو رو میراج کا سماغ کہاں پو جزائی رو کرسی سے او جی کرسی اسی پاک دل کی ہے کرسی سے او جی کرسی اسی پاک در کی ہے اوشاک اوشاک روزہ سجتا میں سوے حرم چھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت ادھر کی ہے اللہ جانتا ہے کہ نیت یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے یہ گھر یہ در ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے مشتا ہو بے گھروں کے سلا ہے بہبو رب عرش ہے اس سبز پپا میں پہلو میں جل بگا اتی کو عمر کی ہے چھائے ملائکہ لگاتار ہے درو بدلے ہیں بہر بدلی میں بارش دور کی ہے سادین کا کران گئے پہلو ماں ہمیں مٹ کیے تارے تجلے قمر کی ہیں ستر ہزار گو ہے ستر ہزار شام جو بندگی سل پور آٹھوں پہر کی گئے جو ایک بار بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے پارا نہ آئیں گے رخصت ہی پار قدر کی تڑپا کرے کہ پھر تڑپا کرے بدل کے پھرانا کہاں نصیب بے حکم کب مچال پر دے کو پر کی ہے وائ بے کسی تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں آس جائے اور بار گاہ مرح مت عام تر کی ہے اور بار گاہ مرح مت عام تر کی ہے معصوم کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار آسی پڑے رہے تو سلام بھر کے زندہ رہے تو حاضری یہ بار گان سے زندہ رہے تو حاضری یہ بار نسی مر جائے تو حیات ابد گھر کی ہے مر جائے تو حیات ابد ایش کیوں تاج دار مگر اب یہ کر لیں کہ بس اختتام کی طرف لیتے ہیں اس کلام کو اور اعلی حضرت کا ایک اور آخری سے ایک پہلے والا شعر ہے بہت پیارا وہ پڑھتا ہوں اس کے بعد مکتا منگتا کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دین تھی منگتا کا ہاتھ اٹھتے داتا کی دین تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی سکی وہ دیکھ پا دے شفاوت دے ہوا حسن کی وہ دیکھ پاتے شفاعت کے دے ہوا یہ آب رو رضا تیرے داما تر کی گئے بھیڑے سہانی صبح ہو میں ٹھنڈک جگر ہے کلیا کلی کی